اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے قل هو اللہ عہد کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے اللہ الصمد اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں لم ولم يولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے له كفوا احد اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں